ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اور اے ہمارے رب انہی میں سے ایک رسول ان کی ہدایت کے لیے مبعوث فرما جو تیری آیتیں انہیں پڑھ کر سنائے اور انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور انہیں پاک کرے بے شک تو بڑا زبردست اور حکمت والا ہے ابراہیم اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے علم نافع اور عمل صالح کی توفیق اور اللہ کی رضا مانگی اور پھر یہ دعا کی کہ اے اللہ اسماعیل کی اولاد میں ایک نبی پیدا کر جو لوگوں کو تیری آیات پڑھ کر سنائے انہیں قرآن و سنت کی تعلیم دے اور انہیں شرک اور تمام گناہوں سے پاک کرے چنانچہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرما لی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا عیسیٰ کی بشارت اور اپنی ماں کا خواب ہوں مسند احمد